پھر بھی ان میں سے کئی گروہوں نے اختلاف پیدا کیا چنانچہ ان ظالموں کے لیے ایک دردناک دن کے عذاب کی وجہ سے بڑی خرابی ہوگی